دشمنوں کے مظالم کے وقت اللہ تعالیٰ سے فریاد الم علک اشکو و قوتی و قلت حیلتی و حوانی النََََََََََََََََََََََََََََََّس اورحمرحميں من تقلنی عدو يتجهمني او ملكته امري ان لم تكن غضبان علي فلا غير ان عافيتك انعفی تقولی یا اللہ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اپنے ضعف قوت کی اور اپنی کم تدبیری کی اور لوگوں کی نظر میں اپنی کم مقاتی کی اے ارحم الراحمین آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں آپ مجھے کس کے سبرد کرتے ہیں آیا کسی دشمن کے جو مجھے دبائے یا کسی دوست کے کہ جس کے قبضے میں آپ میرے سب کام دے رہے ہیں اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں پھر بھی آپ کی دی ہوئی عافیت میرے لیے زیادہ بابسات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف میں یہ دعا مانگی